ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بل تنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزله الوالد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاخذ بحجتكم عن النار وانتم تقحمون فيها قابل احترام علماء کرام معزز سامعین حضرات عزیز طلبہ اور اس ادارے کے منتظمین حضرات اللہ رب العزت آپ کی ان مبارک کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے دلوں کو اخلاص سے بھر دے یہ ادارہ ہماری فہرست میں ایک مثالی ادارہ ہے جو تقوا کی بنیادوں پر قائم ہے اور ایک بہت ہی محدود سے میزانیہ کے ساتھ بڑی خدمات انجام دے رہا ہے جن ساتھیوں کا بھی اس ادارے کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا تعلق ہے انہیں یقیناً خوشی اور مسرت حاصل ہوگی کہ ان بچیوں بچوں اور بچیوں کی جو محنت ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر قابل قبول ہو سکتی ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ علم ایک ایسا جوہر ہے جو تا قیام قیامت صدقہ جاریہ بن سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں کہ سب آتم یہ اتونا اجورا ہوں فی قبور ہی سات قسم کے انسان ایسے ہیں جو قبر میں پہنچ جاتے ہیں مگر انہیں ان کا ثواب ان کا اجر ملتا رہتا ہے اور ان کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا جاری رہتا ہے قائم رہتا ہے ان میں سے ایک شخص او تارا کا علم جو اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے علم چھوڑنے والے افراد کئی طرح کے ہو سکتے ہیں جیسے اساتذہ ہیں تو ان کے طلبہ ان کے لیے اثاثہ ہے اور یہ ایک بہترین علم چھوڑ کر جانے کی شکل ہے ایک مؤلف ہے اس کی کتب ایک بہترین شکل ہے علم چھوڑ کے جانے کی یا ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اپنے مال کے ذریعے ان مدارس کی سرپرستی کرتا ہے طلبا آتے ہیں پڑھتے ہیں یہ بھی علم چھوڑ کر جانے کی ایک شکل ہے اور اسی حدیث میں دوسرا شخص او ورث مصحف جو کوئی مصحف قرآن کا نسخہ چھوڑ جائے یعنی خالی قرآن پاک کو چھوڑ کر جانا اور وہ قرآن کسی ساتھی کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس میں سے پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے تو ان لوگوں کا مقام کتنا اونچا ہوگا جو باقاعدہ اپنے انتظام اپنی تدریس و تعلیم یا اپنے اہتمام اور صرف اموال کے ذریعے کتاب اللہ کو بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو ان مدارس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق ایک انتہائی قابل قدر نعمت ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں روزانہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا بڑھتی رہتی ہے علیہ اسلام کا فرمان ہے منہومان لا یشبعان دو حریص دو لالچی ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں منہوم فل علم وہ منحوم الفل مال ایک مال کا لالچی مال کا حریص وہ کبھی سیر نہیں ہوتا لوکان البن آدم آبادیان من ظہر لب تھا مثال تھا اگر آدم کے بیٹے کو دو فیکٹریاں مل جائیں دو سونے کی وادیاں مل جائیں تو یہ لاکھوں ٹن سونا اس کا پیٹ نہیں بھرتا بلکہ وہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کی جستجو شروع کر دیتا ہے فرمایا کہ بلا یم اللہ آدم نے آدم ابن آدم کے پیٹ کو بالآخر قبر کی مٹی بھر دیتی ہے یہ سونے کی وادیاں اس کا پیٹ نہ بھر سکیں اور یہ دسیوں بیسیوں فیکٹریاں اسے سیر نہ کر سکیں وہ انہی کے حصول میں کوشاں رہا حتیٰ کہ اچانک موت آ گئی اور پھر قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دیتی ہے اللہ کو متکافر حتیٰ زر المقابر حالانکہ ان دنیاوی جگہوں میں انسان ضرور داخل ہو لیکن ایک واجبی حد تک اصل چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت ہے جب نہ آدم تفرغ عبادت ہی آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکال کچھ فراغت کے لمحات میرے ساتھ تعلق قائم کرنے میں نکال لے بڑی اس کی براکات اللہ رب العزت دنیاوی اعتبار سے بھی مستحکم کر دے گا مستغنی کر دے گا اور جو تعلق باللہ کی اخروی براکات ہیں وہ تو شمار میں نہیں آ سکتی ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو ایک یہ دنیا کا حریث ہے دنیا کا لالچی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا لیکن آخر قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی دوسرا منہوم علم ہے دوسرا لالچی علم کا لالچی ہے علم کا حریث جو چاہتا ہے کہ روز افزوں میرے علم میں اضافہ ہو تو فرمایا کہ اما صاحب العلم فیض داد رض الرحمن جو صاحب علم ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور حصول علم اس کا شوق بلکہ اس کی فطرت بن چکا ہے وہ جوں جوں اس علم کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو تم اللہ کی رضا اور اس کی محبت میں بھی آگے بڑھتا رہتا ہے اور یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی رحمت اور اس کی رضا ایک ایسا اثاثہ ہے جو ہر قسم کی سعادت کی اساس ہے لن يدخل احدكم عمله حلجن اللہ برحمت اللہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی محبت کو نہ پالے صحابہ کرم نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم کہ آپ بھی نہیں جا سکتے فرمایا کہ اللہ اللہ رحمت ہی اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے اور یہ رضا اور محبت اور رحمت ایک طالب علم کے لیے لٹائی جا رہی ہے بما صاحب العلم فیزداد و فیر در رحمان ایک طالب علم روزانہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت میں بڑھتا جاتا ہے امام بحقی نے شعب الایمان میں عبداللہ بن عباس کی روایت سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ان اللہ قسم اخلاق کما قسم ارزا کا اللہ رب العزت نے جس طرح تم سب کی روزی تقسیم کی ہے اسی طرح تم سب کا علم بھی تم سب کا ایمان اور تقوی عمل تقسیم فرمایا ہے یہ دونوں تقسیمیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اس کی توفیق اور مشیت کے تحت آگے فرمایا کہ وہ ان اللہ یوڑت دنیا لمن ومن و يحب ولا دین اللہ من حب اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن دین اور علم تقوی اور اخلاص اور عمل صالح صرف ان کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی اور اس کی تائید صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے میور دلہ بھی خیر فقر خف الدین اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی فقہ دیتا ہے دین کی سمجھ اور دین کا فہم حالانکہ نعمتیں اور بہت سی ہیں مگر اللہ رب العزت ان بندوں کو دین کا فہم اور دین کی فقہ عطا فرماتا ہے جن کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو یقیناً یہ تعلق اللہ رب العزت کے پیار اس کی رضا اور محبت کی بنیاد ہے طلبہ اور طالبات مدارس کا رخ کرتے ہیں اور یہ سارا سفر اللہ رب العزت کی رضا کا ہے منصالہ کا طریقہ جلد نظفی علم صالہ اللہ لہو بہی طریق انجن جو شخص جو مرد یا عورت کسی راہ پر چلے اور وہ راستہ تکسب دنیا کا نہ ہو بلکہ وہ راستہ طلب علم کا ہو طلب علم کی راہ پر چلے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہ پر چلا رہا ہے یہ راستہ بظاہر ایک درس گاہ کا ہے لیکن در حقیقت جنت کا ہے اس سفر میں اس کی منزل کوئی دینی ادارہ ہے لیکن در حقیقت اس کی منزل جنت ہے یہ ان مدارس کی سعادت ہے بلکہ ہماری سعادت ہے جو مدارس کے ساتھ مربوط ہے وہ مدرسہ چاہے ایک کچی کوٹری کی شکل میں ہو لیکن ان اٹھے ہوئے قدموں کی قدر کی جاتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے کتاب الجمعہ میں ایک حدیث اسی عموم کے تناظر میں نقل کی ہے باب قائم کیا ہے کہ ثواب المشی جمعہ کہ جمعہ کے لیے چل کر جانے کا ثواب وہ جمعہ وہ خطبہ جو چند منٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کی طرف چل کے جانے کا سوال اور حدیث کیا نقل کی ہے مغبرت قدم عبد فی سبید اللہ فتمسہ منار جس دو جس بندے کے دو قدم اللہ کی راہ میں خاک آلود ہو جائیں انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی یعنی فی سبید اللہ اپنے عموم پر ہے اللہ کی راہ میں کوئی بھی سفر یہ خطبہ جمعہ جو آدھے پونے گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لیے جانے کا اس قدر ثواب ہے تو ان درس گاہوں کی طرف جانا جہاں کئی کئی گھنٹے تعلیم و تعلم اور تربیت کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور کئی کئی سال تو یہ تعلق کتنا برگزیدہ ہے تو ایک دینی طالب علم اگر اچھے عقیدے اور اخلاص کی اساس پر قائم ہے تو اس کا یہ سفر اس کا سلوک طریق بڑا بابرکت ہے حافظ ابن رجب نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں ایک تو چل کے جانا مشرم بالاقدام قدموں سے چل کر جانا یہ جو حدیث ہے جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے یعنی طلب علم کی راہ پر چلے تو وہ جنت کی طرف جا رہا ہے اس کا پہلا معنی حقیقی چلنا حقیقی چلنا قدموں سے چل کر جانا اور سلف صالحین کے اس تعلق سے بڑے واقعات ملتے ہیں جناب جابر رضی اللہ عنہ کا سفر مدینہ سے شام تک عبداللہ بن انیس کی طرف صرف ایک حدیث کے لیے صرف ایک حدیث حدیث قصاص کے نام سے وہ معروف ہے اور ایک ماہ کا سفر تھا یہ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ملتے ہیں بقی بن مخلد محدث سے اندلس اندلس سے بغداد آتے ہیں امام احمد کے پاس صرف سات حدیثوں کی صنعت لینے کے لیے متن موجود تھے ان کے پاس لیکن وہ حدیثیں سات امام احمد بن حنبل کے پاس عالی سند کے ساتھ تھی ان کے ساتھ ان کے پاس سند نازل تھی ایک واسطہ زیادہ تھا وہ ایک واسطہ کم کرنے کے لیے اندرس سے بغداد آتے ہیں تاکہ سند عالی ہو جائے اور یہ محدثین کا ذوق تھا ہم اسے نہیں سمجھتے یحییٰ یہ بن معین موت کی دہلیز پر تھے تو ان سے کسی مخل ساتھی نے پوچھا کہ ماں بات ہی کیا چاہتے ہیں اس نے سوچا کہ مریض کی طبیعت کچھ بھی چاہ سکتی ہے کچھ کھانے کو کچھ پینے کو تو اس کی خدمت کر دی جائے کیا چاہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مکان مکان خال بسنت ان عالم اب بھی میری یہ خواہش ہے کہ مجھے کوئی خالی جگہ مل جائے خالی گھر جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو مخل نہ ہو اور سند علی سند علی سند علی اگر اس کے ملنے کا امکان ہو کہیں بھی تو اب بھی میں وہاں جانے کو تیار ہوں حالانکہ موت سامنے کھڑی تو یہ ایک علمی ذوق ہے ہم نہیں سمجھتے اس بات کو یہ بقی ابن مخلد ہے فرماتے ہیں کہ طلب حدیث کے لیے میں تین بر اعظموں میں گیا ہوں تین بر اعظموں میں تین ملکوں میں نہیں غالباً چار ہی بر اعظم فرمایا کہ ان میں سے تین بر اعظموں میں میں جا چکا ہوں طلب حدیث کے لیے افریقہ میں یورپ میں اور ایشیا میں آج ہمارے پاس جہاز ہیں ایک سے ایک سواری ہے ہم میں سے کون گیا ہوگا تین بر آزموں تک چلو طلب دنیا کی خاطر ہی سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے لیکن یہ عظیم محدث صرف طلب علم کے لیے تین بر آزموں تک گیا تو ایک تو یہ معنی کہ جو علم کی راہ پر چلے طلب علم کی راہ پر چلے در حقیقت وہ جنت کی طرف جا رہا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ طلب علم کی راہ پر چلنے سے مراد جو طلب علم کا حقیقی راستہ ہے حقیقی منحج محدثین کا راستہ ان کے اصول ان کے ضوابط اس سے ہٹ کر نہیں جو واقعات طلب علم کے قواعد ہیں اصول ہیں ان پر چلتا رہے جیسے کہ عبداللہ مبارک کا قول ہے کہ اول العلم انیہ ثم السماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر کہ علم کا پہلا ہے اخلاص نیت ہے دوسرا سما اور قرات ہے تیسرا حفظ ہے چوتھا عمل ہے اور پانچواں آگے پہنچا دینا اپنے تک محدود نہ رکھنا بلکہ اس علم کو آگے نشر کرنا بیان کرنا اس کو ادا کر دینا یہ سلوک طریقے یہ قواعد ان قواعد پر قائم رہ کر حصول علم کی منازل طے کرنی ہے ان سے ہٹ کرنے ان سے ہٹو گے تو وہ انحراف کا راستہ ہو سکتا ہے جیسے سماع حدیث مشائق سے سننا یہ واقعتا اصل و اصول ہے طلب علم سب سے بڑا قاعدہ طلب علم میں مشائق سے سننا مشائق سے علم لینا اور جو لوگ مشائق کا رخ نہیں کرتے علماء اور اساتذہ کے پاس نہیں جاتے ایک تو ان میں کبر ہوتا ہے دوسرا ایسے لوگ اکثر انحراف الحاد بلکہ بعض اوقات کفر بلکہ بعض اوقات انتہائی بھیانک کفر کا ارتکاب کر بیٹھتے یہ مدعی نبوت قادیانی اس نے کسی شیخ کا رخ نہیں کیا کتابوں سے پڑھا مرضی کا سمجھا اور نتیجہ تھا نبوبت کا دعویٰ کر بیٹھا یہ پرویز منکر حدیث کسی شیخ سے نہیں پڑا اتنا بھیانک نتیجہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا منکر بن گیا یہ کفر ہے نہیں بلکہ بھیانک کفر ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث فہم دین کی بنیاد ہے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی احادیث کے محتاج ہیں تو یہ الحاد کے راستے ہیں آج بھی بہت سے لوگ جو ٹی وی کے چینلوں پر آتے ہیں دائی بنے بیٹھے ہیں جن کو مساجد کے ممبر و محراب قبول نہیں کرتے ان چینلوں کے محتاج ہیں اور وہ دعات غلالت ہیں گمراہی کے دعات ہیں ان میں سے بھی اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے کبھی مدارس کا مشائق کا اور اساتذہ کا رخ نہیں کیا بلکہ کتب سے مرضی کا پڑھا مرضی کا سمجھا اور مرضی کے مفتی بن گئے فضل و الو کے بھی مسداد خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے میں مصروف ہیں کیونکہ طلب علم کے قواعد نہیں ان قواعد پر قائم ہونا ضروری ہے امام اوزائی کا قول ہے کہ کان حاضر علم داخلف القت فیض داخل فل داخل فی غیر و اہل علم حدیث بڑا عزیز تھا محترم تھا بڑا مقدس تھا جب تک سینوں میں تھا اور یہ طلبہ مشائق کا محدثین کا رخ کرتے ان کے سامنے بیٹھتے احادیث سنتے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے اور آگے بیان کرتے اور یہ سلسلہ اسی مبارک طریقے سے جاری اور قائم تھا حتیٰ داخل بالکتب خود حتیٰ کہ یہ حدیثیں کتابوں میں داخل ہو گئیں کتابوں میں داخل ہونا معیوب نہیں ہے لیکن کتابوں کو پڑھنے کے آداب ہیں جب کتابوں میں داخل ہوا تو ہر شخص نے کتابیں خریدنی شروع کر دی ٹھیک ہے ضرور خریدی جائیں کتابوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے یہ تنہائی کے انیس ہیں یقیناً لیکن کتابوں کو پڑھنے کے بھی آداب ہیں کتابیں پڑھیں علماء اساتذہ کرام اور مشائق کے تعاون سے تعاون کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی اشکال پیدا ہو تو اس کو خود سے حل کرنے کی بجائے اور خود سے سمجھنے کی بجائے علماء سے سمجھا جائے یاد رکھو یہ سلسلہ بڑا عظیم ہے کہ ایک شخص مطالب علم ہو کوئی بھی قاری ہو اور کوئی بھی مطالعہ کرنے والا ہو کہیں کو الجھن پیدا ہو جائے تو فوراً وہ سوال کرنے نکلے آج تو ویسے اللہ نے بڑے وسائل دے دیے ہر جیب میں موبائل ہے رابطہ کیا جا سکتا ہے ویسے برکت سفر کر کے جانے میں ہے چلے یہ بھی غنیمت ہے لیکن اس کو مؤخر نہ کرے فوراً اس الجھن کو حل کرنے کی کوشش کرے یقین کیجیے یہ راستہ تقوا اور خشیت الہی کا راستہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آبا صاحب انجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابین شخص کو دیکھا جو آپ سے سوال کرنے آیا تھا اور ماتھے پر بر ڈال لی بل ڈال لی کچھ اعراض کیا امر واقع یہ تھا کہ کچھ نادید قریش روسائے قریش آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو دعوت دے رہے تھے دعوت توحید پیش کر رہے تھے اب یہ آنے والا نابینا تھا عبداللہ بن مقصوم اس نے نہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں سامنے کون بیٹھا ہے وہ تو پریشان تھا اسے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا ایک الجھن کا حل چاہیے تھا ایک الجھن کی سلجھن چاہیے تھی اور وہ تو اسی میں مگن تھا کہ مجھے جلدی میرے سوال کا جواب مل جائے ان نما شفا سوال ایک مریض کی شفا سوال میں ہے اسی کے تحت وہ آ رہا تھا کیسے آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کے آنے کا انداز بھی بڑا بھایا بڑا پسند آیا وہ اما من جا کا یس آیا جو آ رہا تھا آپ کے پاس دوڑے دوڑے یہ ہے اخلاص ایک طالب علم کا دوڑے دوڑے آ رہا ہے بھاگتا ہوا آ رہا حالانکہ نبینا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی منہج کی بنا پر اس کی خشیت کی گواہی دے دی وہ ہوا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا دل ہماری خشیت سے ہمارے خوف سے ہمارے تقوا سے لبریز تھا یہ گواہی کیوں دے دی اس عظیم منہج کی بنا پر اس کے ذہن میں ایک سوال تھا اس نے اس سوال کے جواب لینے کو مؤخر نہیں کیا بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا گھر سے نکل آیا اور اس کا قصد کسی عام انسان کی طرف نہیں تھا جیسے آج ہیں بزرگوں نے فرمایا اس کا قصد محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا آج اگر وہ موجود نہیں تو آپ کی سنتیں موجود ہیں آپ کی حدیث موجود ہے اور ہمارا قصد بھی نبی علیہ السلام کی ذات یا پیغمبر علیہ السلام کے فراہمی اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث اور وہ یسا دوڑتا ہوا آ رہا ہے جو اس کی شدت طلب کی دلیل ہے شدت حرص کی دلیل ہے منہوم میں علم تھا یہ علم کا حریث دوڑتا ہوا ہم بھی دوڑتے ہیں لیکن دنیا کی مال و متا کی طرف لیکن یہ طالب علم نابینا نبی اسلام کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے عظیم گواہی دے دی وہ یکشا کہ میرے اس بندے کا دل میری خشیت سے لبریز تھا کیونکہ منہج اور سلوک طریق کے اصول بالکل صحیح تھے اور درست تھے اور یہ بندہ قابل قبول ہو گیا نبی اسلام کو ہلکی سی ڈانٹ پلائی گئی اور پھر حالت یہ ہوگی کہ پیغمبر علیہ السلام پوری زندگی اپنے اس نابین صحابی کا اکرام کرتے رہے اس طالب علم کا اکرام کرتے رہے صحابہ اکرام بھی اس فرمان کو سن چکے تھے ہر صحابی اس کی عزت کرتا اس کی اس کا اکرام کرتا ان اللہ بحاضر کتاب اقوام بھی آخرین اللہ رب العزت اس کتاب و سنت کے علم کے ذریعے لوگوں کو ترقی دیتا ہے عروج دیتا ہے اکرام دیتا ہے اور یہ اس کی بڑی وعدے مثال بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جو خاتمہ دیا جس عمل پر اس کی موت آئی وہ شہادت تھی میدان جہاد کی شہادت بستر کی شہادت نہیں جل کر یا ڈوب کر نہیں مرا میدان جنگ میں شہید ہو حالانکہ نابینا تھا نابینا معذور ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت دی کہ ان کو میدان جہاد کا شہید بنایا ابوبکر کے زیر کے دور میں جب جنگ قادسیہ کی مہم کا آغاز ہوا تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں بھی اس میں شریک ہوں لوگوں نے کہا اب کیا کریں گے جا کر نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ اپنا دفاع کر سکیں گے نہ تلوار چلا سکیں گے نہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کر سکیں گے اور ویسے بھی آپ معذور ہیں قرآن پاک کے فرمان کہ بفاوا تو آپ نہ جائیں کہا کہ نہیں میں نے ضرور جانا ضرور جانا اور ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی مشورہ وہ پیش کیا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں نابینا ہونے کے باوجود اور وہ یہ ہے کہ جنگ قادسیہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں تھما دو اس جھنڈے کو سر نگو ہونے نہیں دوں گا کٹ جاؤں گا جھنڈا گرنے نہیں دوں گا جھنڈے کی حفاظت کروں گا اس علم کو تھا میرے کو اور یہ بھی جہاد میں کامیابی کی ایک بڑی قوی احساس ہوتی چنانچہ ان کے اس اصرار کو دیکھ کر جھنڈا ان کو تھما دیا گیا اور اس کو اونچا ہی رکھا حتیٰ کہ شہید ہو گئے تو یہ ایک طالب علم جس کی بنیادیں اور سلوک طریق علم بالکل صحیح تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں پذیرائی کا مستحق بن گیا اور اس کا یہ واقعہ اس کا یہ تزکیہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے بہو یکشا کہ اس کا دل خشیت سے لبریز تھا کیونکہ ظاہر انہی اصولوں پر قائم کہ وہ دین کے تعلق سے آنے والی الجھن کا حل چاہتا تھا اور حل کے لیے کسی بزرگ کسی امام یا کسی عام شخص کا انتخاب نہیں کیا بلکہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور پھر دوڑتا ہوا گیا یہ سارے مناحص درست ہیں اور یہی علم نافع کی اساس ہے شدت حرض شدت طلب اور علم کے تعلق سے وہی الہی کا انتخاب کتاب و سنت ہی علم ہے باقی باتیں یہ سائنس ہے میڈیکل بہت سے علوم یہ سارے فنون ہیں علم کتاب و سنت قرآن و حدیث عطا تابعی کے پاس ایک, سائل آیا اور آ کر سوال کیا کہ ایک شخص عمرے کے لیے گیا اور جس مہینے میں گیا وہ مہینہ حج کا نہیں تھا رمضان ہے یا شعبان ہے رجب ہے عمرہ کیا اب اس کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اسی عمرے کے ساتھ حج کر لوں یہی مقیم رہوں اور حج کر لوں اور یہ عمرہ اپنے حج کے ساتھ جوڑ لوں تاکہ حجت متو بن جائے تو یہ جائز ہوگا فرمایا کہ نہیں یہ جائز نہیں اگر حج کرنا ہے تو اس کے لیے عمرہ حج کے مہینوں میں کریں حج کے تین مہینے ہیں شوال و ذرحج حج کے مہینوں میں کرے اس عمرے کو حج کے ساتھ جوڑے وہ حجت متو مطلب بن جائے گا سائل نے پوچھا من عندک ام علم یہ آپ کی رائے ہے یا علم ہے غور کیجئے رائے کو علم کے مقابلے میں استعمال کیا گیا یہ صلا صالحین کی اصطلاح ہے اس کا معنی یہ ہے کہ صالحین کے دور میں صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں یا قرون اولا قرون مفضلہ اور قرون مشہور بالخیر میں رائے کو علم قرار نہیں دیا جاتا تھا بلکہ علم اللہ کی وحی کا نام تھا اور قرآن و حدیث کا نام تھا یہ علم نہ تو یہ سلوک طریق ہے اس کے لیے انسان نکلے سفر کرے اور قواعد محدثین کے مطابق علم حاصل کرے تو اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو یہ سارا شرف اور خیر و برکت دین کے علم پر قائم ہے وہی الہی کے علم پر قائم ہے تو یہ مدارس یقیناً یہ قلعے ہیں حفاظت دین کے اور یہ اصل ترقی کی بنیاد ہے اصل ترقی کی ان چٹائیوں پر بیٹھ کر حفظ قرآن تجوید علوم اسلامیہ حاصل کرنا احادیث پڑھنا اصل ترقی و ارتفاع ہے اصل عروج ہے یہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چاند پہ چلی گئی کتنی ترقی کر گئی ہم اب تک ان چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے اب تک ان چٹائیوں پر بیٹھے ہیں علوم اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کچھ متجدین شریعہ فیکلٹی کو تنزن ایک نام دیتے ہیں کہ یہ نفاس اور حیض کی فیکلٹی نفاس اور حیض کی فیکلٹی کلیت نفاس یہ ایک استحدہ ہے میں فتویٰ نہیں دیتا لیکن حقائق شرعیہ کے ساتھ مذاق یہ کفر کی حدود تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمایا ہماری حالتوں پر لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درویش جو بیٹھے ہیں جو طلباء کو پڑھا رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں ان چٹائیوں پر بیٹھ کر اصل ترقی کے مالک یہ ہیں اصل عروج رفت ان کے پاس ہے چاند پہ پہنچنا ہم درویشوں کے نزدیک ایک کام کا چاند پر لوگ جا چکے ہیں اور مریخ کے پروگرام بن رہے ہیں اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں وسائل جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں اس کو ترقی سمجھا جا رہا ہے مگر ہم طلبا کے نزدیک یہ سارے ابس کام ان چٹائیوں پر بیٹھ کر چاند پر جانا ہے مریخ پر جانا ہے یہ پروگرام تو نہیں بن رہا لیکن ایک ذات ایسی ہے جو چاند سے بھی اوپر ہے مریخ سے بھی اوپر ہے پوری کائنات سے اوپر ہے یہاں بیٹھنے والے اس کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے یہ چاند اور مریخ تو کچھ بھی نہیں ان سے بھی اوپر سب سے اوپر ہمارا پروردگار اس تک رسائی اس تک سفر اس کے ساتھ تعلق انابت خشیت اور تقوا اصل ترقی یہ ہے یہ آخرت کا سامان ہے آخرت کی تیاری ہے یا الذین آمنوا اتقوا نفس ما قدمت لغد اے لوگو تقوی اختیار کر لو اللہ سے ڈر جاؤ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے یہ اصل فقہ ہے عقل مندی ہے یہ ذہانت ہے ذہانت یہ نہیں ہے کہ اس عمر عزیز کو ضائع کیا جائے ایسے امور میں جن کا آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو ان امور کا کیا فائدہ ہے قیامت کے دن کس کام آئیں گے کیا چاند پر جانے والا اس اول زمرے میں شامل ہوگا جس کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہرگز میں اول زمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اول زمرہ دن تارے جنت پہلا گروہ پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کے بہت سے خسائل ہیں بہت سے اوصاف ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قلوب ہوں اللہ راج واحد ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے ایک شخص کے یہ اول زمرہ جنت میں داخل ہو رہا ہے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے اس بات کو تھوڑا سا پھیلاتا ہوں امام قیم رحمہ اللہ نے المرسلہ میں ابو مظفر السمانی ایک بڑے محدث ہیں ان کا ایک قول نقل کیا وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عہد الحدیث در حقیقت طائفہ منصورہ ہے عہد الحق ہے عہد الحدیث ہی اہل حق ہے صداقت اور حق عہد الحدیث کے پاس اس کے بہت سے دلائل ہیں بہت سی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ عہد الحدیث کا عقیدہ ایک ہے منہج ایک ہے یہ ایک علامت ہے ان کے حق ہونے کی اہل حدیث مشرق کا ہو مغرب کا ہو شمال کا ہو جنوب کا ہو عربی ہو عجمی ہو عامی ہو یا عالم ہو ان کا عقیدہ ایک ہوگا ان کا منہج ایک ہوگا اور یہ حقانیت کی دلیل ہے کیونکہ جو زمرہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا ان سب کے قلوب ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے حالانکہ وہ لاکھوں افراد ہوں گے لاکھوں افراد ہوں گے مگر ان کے عقائد ان کے منع ہے جب دیکھے جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ سارے عقیدے یہ سارے منحج ایک ہی دل کے ہیں اس قدر یکسانیت نہیں ہے عہد الحدیث میں کوئی اختلاف نہیں شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بعض مسائل میں اختلاف ہے جیسے ایک مسئلہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا کچھ باندھتے ہیں کچھ نہیں باندھتے اختلاف تو ہے یہ اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف نہیں ہے اختلاف سے مراد یہ ہے کہ منحص کا اختلاف نہیں جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے جو ہاتھ چھوڑتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے نہ ہاتھ باندھنے والے کسی کی تقلید کرتے ہیں نہ ہاتھ چھوڑنے والے کسی کی تقلید کرتے ہیں اور یہ منہج کی وحدت ہے اتباع دلیل یہ چند فروئی اختلافات اختلاف شمار نہیں ہوتے کیونکہ جو بھی قول اختیار کیا جاتا ہے اس کی اساس دلیل ہوتی ہے اتباع دلیل یہ منہج کی وحدت ہے یہ اختلاف نہیں آپ جو قول اختیار کرے کسی دلیل کی بنیاد پر کرے تو وہ اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ منہج کی وحدت ہے تمام سمعانی کے بقول عہد الحدیث کے حق ہونے کی یہ ایک بڑی قوی دلیل ہے کہ ان کے مناہج ہے کہ ان کی عقیدے کہ اور ایسا لگتا ہے کہ ان سب کی باتیں ان سب کے عقائد قلب واحد سے پیدا ہو رہے ہیں یہ اشارہ اسی حدیث کی طرف ہے کہ کہ قلوب ہو قلب الواحد ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے کوئی اختلاف نہیں کوئی تباغذ نہیں اور یہ حقیقت در حقیقت ہماری حقانیت کی دلیل اس کے علاوہ اس کے برعکس آپ اہل الرائے کو دیکھیں ہی اختلاف ہی اختلاف ایک شیخ ہے دو چار اس کے شاگرد ہیں اس شیخ اور شاگرد کے اقوال اور فتح میں تقریباً دو تہائی مسائل میں آپ کو اختلاف ملے گا دو تہائی مسائل آپ کو اختلاف ملے گا اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی ایک مذہب کی تقلید حق ہے اور کہتے ہیں کہ چار مذاہب حنفی ہونا شافعی ہونا یا مال کی ہونا یا ہمبلی ہونا کسی ایک کو ضرور اختیار کیا جائے ایک حنفی بن جائے ایک شافی بن جائے ایک مالکی بن جائے ایک حمبلی بن جائے چاروں حق ہیں اگر چاروں حق ہیں تو چاروں میں کس قدر اختلاف ہے عقائد کا اختلاف مناحج کا اختلاف اصول و فرو کا اختلاف کس قدر اختلاف ہے تو وہ قلوب ہمارا قلب رجل واحد ہے یہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا مذاہب کی اتباع میں ایک بات متفق علیہ سامنے آ ہی نہیں سکتی اور یہ طائف منصور عہد الحدیث کا تمیز ہے کہ ان کے عقیدے ایک ہیں ان کے مناہج ایک ہیں اصول ایک ہیں اور یہ حقانیت کی دلیل ہے الحمد للہ یہ اس علم نافع کی اساس پر امام سمانی نے لکھا کہ عہد الحدیث کے مناہج ایک کیوں ہیں ان کی عقائد ایک کیوں ہیں ان کے اصول ایک کیوں ہیں بات ہے اس لیے کہ باقی جو فرقے ہیں ان کا منتہا مختلف لوگ ہیں ان کے لیڈر ان کے ائمہ ان کے مفتیان جن کے وہ پیروکار ہیں مگر عہد الحدیث ان کا مبنا ان کی بنا اور اساس ایک ہی چیز پر قائم ہے اور وہ ہے خالق کائنات کی وحی بلاکان اختلاف ان کثیرہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کتاب و سنت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتے تو ان میں بڑا اختلاف ہوتا بڑا اختلاف ہوتا لیکن چونکہ یہ وہی اللہ کی طرف سے ہے قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے لہذا ان میں کوئی اختلاف نہیں تو عہد الحدیث کے عقائد ان کے مناہج رسول مختلف کیسے ہو سکتے ہیں ان سب کی بنا تو اللہ کی وحی پر اور اللہ کی وحی میں کوئی تناقض نہیں کوئی تعارض نہیں اور کوئی اختلاف نہیں اور یہ بھی الحمد ہماری صداقت کا نشان ہے ہماری حقانیت کی دلیل تو آپ پورے وسوخ اور جزم اور یقین کے ساتھ یہ بات نوٹ کر لیں یہ مدارس بڑے بابرکت اپنی توانائی صرف کر دو ان مدارس کی ترقی کے لیے اپنے اوقات اپنے نفائس اپنے انفاظ صرف کر دو ان مدارس کے لیے یہاں جو کام ہو رہے ہیں اخلاص کی بنیاد پر بڑا ہی قابل قدر بڑا ہی قابل قدر اور اے اساتذہ کرام یہ طلبہ آپ کے ہاتھوں میں ایک امانت کے طور پر ہے اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے اس منہج کو اختیار کیجیے جو منحج پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ وسلم کا تھا آپ استاد تھے معلم تھے اور آپ کے صحابہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کا فرمان ہے کہ ان نما بے مندر والد میں تمہارے لیے صرف ایک معلم نہیں ہوں بلکہ تمہارے لیے تمہارا والد بھی ہوں تمہارا میرا تعلق ایک معلم اور متعلم کا نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک باپ اور بیٹے کا بھی ہے میں تم سب کا باپ ہوں تم سب میری اولاد یہ بات کیوں فرمائی ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کس قدر مخلص ہوتا ایک باپ چاہے گا کہ اس کے بیٹے کا وقت آیا ہو ایک باپ چاہے گا کہ اس کا بیٹا غلط چیز کو حاصل کرے ایک باپ چاہے گا کہ اس کا بیٹا نافرمان ہو ایک باپ چاہے گا کہ اس کا بیٹا گناہ ہو اور معصیتوں میں ملوث ہو اور ایک باپ اور بیٹے کے تعلق میں کوئی فسق و فجور ہوتا ہے یہ تعلق تو تقوی پرہیزگاری کی اساس پر قائم ہوتا ہے بڑے اس کے مفاہیم اس حدیث کی شرح میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مجلدات لکھی جا سکتی تو اس امانت کو اس طرح قبول کیجیے کہ آپ ایک باپ کی حیثیت سے ہیں اور یہ بچے آپ کی اولاد ان کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ جد و جہد کرے اور توانائیاں صرف کرے اور پیغمبر السلام کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ بلکہ یہ فرمان فرمانے سے پہلے آپ نے ایک مثال بیان کی فرمایا کہ میری اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک چراغ روشن کرتا چراغ روشن کرتا چراغ جل گیا روشن ہو گیا آگ بڑک اٹھی اب پروانے آ گئے جو آگ کے اور نور کے عاشق ہوتے ہیں آگ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور آگ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ آگ جلانے والا اس آگ کے پاس بیٹھا ہے کھلی نگاہوں کے ساتھ پوری مستعدی کے ساتھ ان پروانوں کو ہٹانے کے لیے پروانے گرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں فرمایا کہ تمہاری میری یہی مثال ہے آگ روشن ہے یعنی جہنم کی آگ اور تم لوگ پروانوں کی مانے اس کے ارد گرد منڈلا رہے اپنی معصیتوں کے ذریعے اپنے گناہوں کے ذریعے اور میں تمہارے سامنے دعوت صافیہ اللہ کی وحی کا نور دن رات پیش کرتا ہوں تاکہ تمہیں اس آگ سے بچا سکوں ان النار میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں وان تم تقاحم ہو اور تم پوری طرح گرنے کی کوشش کر رہے ہو پوری طرح اس جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ ایک تعلق ہے ایک عالم اور متعلم کا معلم اور متعلم کا یہ تعلق ہے ایک دائل اور مدعو کا دعوت دینے والا دعوت دینے والوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھے کیسا اخلاص ہو کیسا درد ہو آج اس منحص کو ہم تباہ کرنے کی کوشش کر رہے معلم کا اپنے مظالم سے تعلق اس اس اخلاص پر قائم نہیں ہے ہے ہے ایک دائی اگر درس دیتا کرتا تو میں وہ درد اور اخلاص نہیں جو ہونا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کے دل میں تھا بھلا ایک مدرس درس دے رہا ہو ایک وائز واضح کہہ رہا ہو جو سب سے قیمتی بات ہے تو کیا وہ اپنے واضح میں لوگوں کو ہنسائے گا کیا ایک وائز کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ لوگ خوب ہنسے ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو جائے جہنم کی آگ روشن ہو اس سے بچانے کے لیے ایک وائز لطیفے سنائے گا یا کتاب و سنت کے نصوص پیش کر کے ان کے دلوں کو نرم کرے گا بتائیے کیا ہے غلط باتیں پیش کرے گا موضوع ہوا روایت کرے گا آج کل بڑے بڑے مشاہیر ہم نے سنے بڑے بڑے نام ان کی کیسٹیں گونج رہی ہیں اگر نام بھی سننا چاہیں تو نام بھی سن لیجئے طارق جمیل ایک نام ہے اس کی کیسٹوں میں میں نے کئی سنی ہے جھوٹ ہوتا ہے اسی فیصد وہ شخص جھوٹ بولتا ہے موضوع روایتیں من گھڑت کس سے اسی فیصد اس سے بھی بڑھ سکتا ہے معاملہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ ایک دائی کا اور مدعو کا آپس کا تعلق ہے ایک دائی کی شہرت یہ بن جائے کہ یار یہ ہساتا بہت ہے تو یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے ایک دائی اسٹیج پر بیٹھ کر کرنٹ بدعت کر ثبوت دے جیسے یہ نعرے بازی نعرے بازی اجتماعی ذکر کی طاقت نعرہ تکبیر کہنے والا یہ چاہتا ہے کہ لوگ مل کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں اور یہ دونوں چیزیں ہیں بلند آواز سے اجتماعی کرنا ہے یہ کیسا تعلق ہے ایک دائی درس دیتے ہوئے کہے کہ سب کو سبحان اللہ اور لوگ سبحان اللہ کہیں پھر وہ کہے مزہ نہیں آئے دوبارہ کہو اونچی آواز سے کہو لوگ پھر کہیں پھر وہ کہے کہ اس کونے سے آواز کم آئی ہے اس کونے والے یعنی اس اس معاملے کو بھی ہنسی اور کھیل بنایا جا رہا ہے لوگ پھر کہتے ہیں بیچارے اس کونے سے آواز نہیں آئی وہاں سے لوگ کہیں لوگ ہنستے بھی ہیں اور پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں پھر وہ کہتا اب مجھے تسلی ہوئی بتائیے اجتماعی ذکر کروانا پیغمبر اسلام کی سنت سے ثابت ہے یہ منج اہل باطل کا ہے اجتماعی ذکر بھی ہے ہیں لوگوں سے کہلوانا کہ سبحان اللہ کہو الحمدللہ کہو جناب ابن مسعود کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں وہ ایک شخص ان سے اجتماعی ذکر کروا رہا تھا اور صحابی رسول نے فرمایا لقد جی تم ظلم تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا ایک بدعت کو جاری کیا تو پھر اس تعلق کو سمجھیں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کبھی واز کر رہے ہوتے ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے تو آپ کی مثال کیسے ہوتی کان نہ ہو منظر و جیش گویا آپ فوری دشمن کے حملے سے ڈرا رہے ہمیں فوری کہ لوگوں اپنے بچاؤ کی سبیل کرو بچ جاؤ دشمن پیچھے گھاٹی میں موجود ہے مسلح جرار ان قریب تم پر حملہ کر دے گا یہ کیفیت ہوتی اس کیفیت میں انسان مذاق کر سکتا ہے اس کیفیت میں لوگوں کو ہنسائے اور ان کے وقت کو برباد کرے یہ ممکن ہے ہر یعنی پیغمبر اسلام کے کی یہ کیفیت ہوتی اور صحابہ کس طرح سنتے آپ تو ہل جل رہے ہیں نا کبھی کوئی باہر جا رہا ہے کوئی اندر آ رہا ہے ابھی تک آپ کو سما علم کے آداب کا علم نہیں صحابہ کرام پیغمبر اسلام کا فائد سنتے روس نے فرماتے ہیں کہ ایسا ہم بیٹھ جاتے مبہوت اور ساکت ہو کر کہ ہمارے ہر شخص کے سر پہ ایک پرندہ رکھ دیا دیا گیا گیا ایک پرندہ بٹھا یہ اڑنے نہ پائے اس طرح جم کر بیٹھو کوئی ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں پورے وقار کے ساتھ ایک سما کا وقار اور ایک مجلس کا تقدس اس کو محبوض رکھتے ہوئے گویا ہمارے سروں پر پرندہ بٹھا دیے گئے ہیں کہ ان کو اڑنے نہیں دینا اس طرح ہم ساکت ہو کر بیٹھ جاتے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام واعظ فرما رہے ہوتے تو جہاں درس حدیث ہو درس قرآن ہو اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہو وہ حرکات و سکنات ہلنا جلنا اور وقار کے منافی حرکات کرنا یہ قطع ذوق کے خلاف ہے اور شرعی ادب کے خلاف ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک تعلق معلم اور اس کے طالب کو ہونا چاہیے جو پوری اخلاص کی اساس قائم ہے اور آخر میں آپ سب آمد الناس آپ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ بالکل شرعی بنیادوں کے ساتھ اس علم کے ساتھ تعلق رکھو اور شرعی بنیادوں میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ کا رابطہ علماء کرام کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ سفیان بن سعید سوری کا قول ہے کہ لو کان الفقی ہو اللہ راف جبر لکان ہو الجماع ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر اپنا گھر بنا کے بیٹھا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑ پر چڑھ کر جانا روز پھر اترنا مشکل کام جب چڑھتے ہیں تو سارا جو بوجھ پھیفڑوں پر پڑتا ہے اترتے ہیں تو گھٹنوں پر پڑتا ہے مشکل کام چڑھنا بھی مشکل اترنا بھی مشکل لیکن فرمایا کہ ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو نوٹ کر لو یہ بات کہ وہ تمہارا مرجع ہونا چاہیے کوشش کرو روز اس کے پاس چل کر جائیں اگر کوئی سوال ہو کوئی الجھن ہو اس سے حل کروائے اس کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے علم نافع لینے کے لیے تاکہ آپ کی آخبت سمر سکے اور یہ بڑی قوی احساس ہے آخبت کو سنوارنے کی ایک طالب علم کا واقعہ آپ نے سن لیا بن مکتوم کا نبین صحابی کا کہ اس نے کس طرح اس مرحج کو اختیار کیا اور کس طرح پروردگار نے اس کی خشیت انابت اور تعلق باللہ کی گواہی دی اور اس کو اس منہج مستقیم پر قائم رکھا کسی پر موت آئی حتیٰ کہ شہادت کی موت یقیناً ایسے لوگ اللہ کے ہاں بڑی پذیرائی آئی اور بہت ہی اللہ کے ہاں جو ہے وہ رفعت کے مستحق ہے یہ تعلق طلب علم کی اساس پر یہ آپ کا مدار سعادت ہے یہ آپ کا مدار سعادت ہے یاد رکھو اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ علم اور جہل میں سنت اور بدعت میں جو فرق ہے بڑا دقیق ہے اور شیطان اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے خرافات کے راستے کو سجا کر پیش کرنے کی وہ سجاتا کیسے وہ عمل کو جو اس کے اپنے ہوتے اپنے اس کی اختراع ہوتی ہے وہ دین کی شباہت میں لپیٹ کر دیتا ہے شیطان نے دو باتیں کہی تھی لاکھ عدن لہم سرات کر مستقیم یا اللہ میں تیرے بندوں کے لیے تیرے سرات مستقیم پر بیٹھوں گا سرات مستقیم پر بیٹھوں گا الگ جگہ نہیں بیٹھوں گا اپنا ڈیرا سرات مستقیم پر لگاؤں گا اور ساتھ کہا تھا لند نہ لگوں اپنا راستہ سرات مستقیم پر بیٹھ کر سجا کر پیش کروں گا یہ ایک بڑی دھمکی بہت بڑی دھمکی ہے سرات مستقیم پر پروردگار بھی ہے رب بھی اللہ سرات مستقیم سرات مستقیم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے یاسین الحکیم انکا ان المرسلین اللہ سرات المستقیم اور شیطان نے کہا میں بھی بیٹھوں اللہ تعالیٰ کا راستہ صراط مستقیم محمد الرسول علیہ وسلم کا راستہ سرات مستقیم اور شیطان نے کہا میں بھی اسی راستے پر ڈیرے ڈالوں گا اپنا مرکب یہی قائم کروں گا اور اپنے راستے سجا کر پیش کروں گا یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے اب شیطان یہاں بیٹھا ہے اس کے مناحج دور نہیں ہے قریب امام بر بہاری نے شروع سننا میں یہ بات لکھی کہ بدعت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ حق کے قریب ہوتا ہے حق کے مشابہ ہوتا ہے جی ہاں بدعت کا آغاز حق کے تناظر میں ہوتا ہے پہلا شرک قوم نوح میں آئے اس سے قبل دس صدیاں گزر گئیں انبیاء کے بیشت کی ضرورت نہیں تھی یہ توحید کی حقیقت اور اہمیت ہے جرائم تھے بہت سے حادثات ہوتے تھے گناہ ہوتے تھے جسے حبیض اور قابل کا واقعہ قتل کا واقعہ مگر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعات میں انبیاء بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں کی انبیاء نہیں بھیجے ہاں جب یہ جرم آیا شرک کا جرم تو اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کو بھیجا اور یہ جرم جرم کے تناظر میں نہیں تھا بلکہ زینت اور سجے ہوئے راستے میں لپٹا ہوا تھا تھا شرک لیکن نصوص میں لپٹا ہوا اور وہ نصوص کیا تھے وہ تعظیم نیکوں کی تعظیم اچھے لوگوں کی تعظیم ان کا اکرام ان کا احترام اس میں کوئی شک نہیں کوئی اختلاف نہیں جو اللہ کے ولی ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے ان کا اکرام ہونا چاہیے حدیث قدسی ہے من عاد علی ولی فقط آزن تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کو میرے کسی ولی کے ساتھ عدابت رکھے گا اس شخص کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے تو اللہ کے اولیاء محبت کے مستحق ہیں اور یہ اہل سننا کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ ہماری محبت کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل اللہ کے دوستوں کی محبت کے ساتھ ہوگی ایک شخص کو اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت نہیں ہے اس کی اللہ کے ساتھ محبت کامل نہیں قابل قبول نہیں یہ بات درست ہے تو شیطان نے اپنے شرک کا راستہ نکال لیا اور اس کو تعظیم اور عقیدت میں لپیٹ کر پیش کیا راستے کو سجایا ہے براہ راست شرک کو نہیں تھوپ دیا اس نے کہ ان کی عبادت کرو نہیں تھوپا اس نے ہاں تعظیم اور عقیدت میں لپیٹ کر یہ خوراک ان کو دی آہستہ آہستہ مجسمے بنوا دیے تصویریں بنوا دی فوٹو بنوا دیے ہر گھر میں پہنچوا دیے کہ یہ تعظیم کا راستہ تعظیم کا راستہ شرعی ہے لیکن شیطان اپنا راستہ تعظیم کے راستے سے جوڑ کر پیش کر رہے ہیں یہ فرق مشکل ہے یہ فرق عامت الناس نہیں کر سکتے علماء کریں گے ان مناہج کی پہچان علماء کو ہوتی ہے یہ تحقیق راستہ اس نے پیش کر دیا اور لوگ سمجھے کہ یہ تعظیم عقیدت حالانکہ عقیدت و تعظیم کی ایک حد ہوتی انہوں نے غلوب اختیار کیا اس غلوب کو انہوں نے دین سمجھا اور پیغمبر سے روکا الغلوب غلوب سے روکے تو شیطان نے عقیدہ اور عقیدت دونوں کو ملا دی اور عقیدے کو عقیدت میں لپیٹ کر پیش کیے جو لوگوں کی عقل سے دور نہیں تھا ان کی عقل کو بھاتا تھا اور پھر یہ عقیدت آہستہ آہستہ شرک میں داخل ہو گئی اور تب سے جو شرک شروع ہوا ہے آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا یعنی یہ شرک کی نحوست شیطان نے پیش کی سجا کر کچھ چیزیں شریعت سے لیں ان میں غلوب پیدا کیا اور بندوں پر تھوپ دیا اور بندے آہستہ آہستہ اسی ایک اچھے سجے ہوئے راست کو سجا ہوا سمجھ کر اس شرک میں مبتلا ہو گئے اور نتیجتاً آج تک وہ شرک قائم ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے اس دقیق فرق کو سمجھنے والا کون ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ مشبو ہوتا ہے اور اس کا فہم ہر ایک کو حاصل نہیں ہے اور خاص طور پہ آمد الناس کو اس تعلق سے بلکہ پورے دین کے تعلق سے علماء ربانیین کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دیکھیں پیغمبر علیہ السلام نے خوارج کا ذکر کیا خوارج کا فرمایا کہ تحقرون صلاتکم لصلاتہم بصیامکم لصیامہم یقرؤون القرآن لا ہے یخر کہ یہ فرقہ نمازیں پڑھے گا پوری خشیت اور انابت کے ساتھ لمبی نمازیں تم ان کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے یہ بات آپ کس سے فرما رہے ہیں صحابہ سے ابو بکر صدیق سے عمر بن خطاب سے ابو بیدہ بن جرہ سے عثمان غنی سے کہ ان کی نمازوں کو جب دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو بسیام اکم لسیام ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزوں کو حقیر جانو بتائیے نمازیں روزے نیکی نہیں ان لوگوں کے تعلق سے کیا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ شراب نوش ہوں گے حرام خور ہوں گے سود خور ہوں گے شرک کرنے والے ہوں گے نہیں نمازی روزے دار اور نمازی بھی ایسے کہ جب ان کو دیکھو گے اپنی نمازیں حقیر جانو گے ان کے روزے دیکھو گے اپنے روزے حقیر جانو گے اب بتاؤ ایسے لوگوں کی بدعت کو ایسے لوگوں کی ضلالت کو کون سمجھے گا ایک شخص ظاہری طور پر یہ محسوس کرے گا بہت ہی نیک لوگ ایسی نمازیں ایسے روزے فرمایا قرآن پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے غنا کے ساتھ الحا کے ساتھ وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لیکن حلق سے نیچے والے امور کون دیکھتے ہیں یہ تو ایک خیبی امر ہے کہ اس کا قرآن پڑھنا حلق سے نیچے جا رہا ہے نہیں جا رہا دل کی خشت ہے یا نہیں وہ تو ظاہری طور پر دیکھے گا کثرت سے قرآن پڑھا جا رہا کثرت سے اور یہی بات پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سے سامنے آتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان رجلا بعمل للناس من النار کہ ایک شخص بظاہر نیک عمل کرتا ہے اور لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ بڑا نیک ہے بڑا صالح ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں بڑا نیک اور صالح ہے اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا ببدارحمد اللہ سے وہ نیکیوں کے ڈھیر لے کر پہنچیں گے مگر اللہ کی طرف سے اچانک ایک ایسا فیصلہ سامنے آئے گا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی نیکیاں برباد منصورہ اور جہنم کا لقمہ بن گیا لوگ سمجھیں گے جنتی تو لوگ تو متاثر ہو جائیں گے ان سے تعلق قائم کریں گے قاضی فضیر ابن ایاز نے ایک بڑی قیمتی بات کہی ہے بڑی قیمتی بات پاتے ہیں کہ کوئی بدعتی انسان آپ کے پاس آئے تو روز اول ہی اپنی بدعت آپ کے سر پہ نہیں تھوپے گا وہ شیطان کا چیلا ہے اور شیطان بدھو نہیں ہے اور اس کے چیلے بھی بدھو نہیں ہے اپنے دن ہی اپنی بدعت آپ کے سر پہ نہیں تھوپے گا بلکہ آپ کو ایک صحیح چیز دے گا جو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی دوسری چیز بھی صحیح دے گا تیسری بھی حتیٰ کہ ہو سکتا ہے وہ سو مسائل بالکل کتاب و سنت کے مطابق بیان کریں آپ متاثر ہو جائیں گے کہ واہ اس کی ہر ہر دلیل بات دلیل کے ساتھ ہے قرآن و حدیث کے ساتھ ہے آپ پوری طرح اس کے چکر میں آ گئے پوری طرح اپنا جال آپ پر پھینکنے میں کامیاب ہو گیا متاثر ہو گیا اس کے بعد وہ جو ایک سو ایکویں بات کہے گا وہ اس کی ذاتی بدعت ہوگی آپ ان سو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایک بات کو بھی حق جان لیں گے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی بدعت آپ پر تھوپتا جائے گا اور آپ اس میں گرفتار ہوتے جائیں گے اس لیے کبھی حق کو شخصیات کے میزان میں مت تولو امام زہبی کا قول ہے الحق کو لا یروح بالرجال اعرف الحق کا تعریف اہلہ کہ حق جو ہے وہ لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا شخصیات سے نہیں پہچانا جاتا کہ چونکہ فلاں بات فلاں نے کہی ہے لہذا حق ہے بھائی فلاں شخص اگر دلیل پیش کرے تو پھر تو حق ہے دلیل پیش نہیں کرتا تو خالی یہ کہہ دینا کیونکہ فلاں فتوا فلاں نے دیا ہے لہذا حق ہے فرما کہ یہ حق شناسی کا کوئی میزان نہیں اے رف الحق کا تم حق کو پہچانو حق کے مسادر کے ذریعے کتاب و سنت کے ذریعے قرآن و حدیث کے ذریعے اور جب تم کتاب و سنت کے ذریعے حق کو پہچان لو گے تو تعرف اہل ہو پھر تم اہل حق کو بھی پہچان لو گے کیونکہ جو شخصیت تمہاری اس معرفت کے پیمانے میں فٹ ہوگی وہ حق ہے جو انفٹ ہوگی وہ باطل ہے یہ ترتیب ہے یہ شرح ترتیب اس لیے سفیان سفیانہ کا قول ہے کہ المیزان الاکبر ہوا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا میزان محمد رسول اللہ علیہ وسلم تو سارے عمل اسی میزان پر پیش ہو وہ میرا عمل ہو آپ کا ہو صحابی کا تابعی کا کسی امام کا کسی شیخ کا محدث کا فقیر کا اسی میزان پر پیش ہوں گے فما فتح ہو جو عمل جو فتویٰ اس میزان کے مطابق ہوگا فہو الحق ہو وہ حق ہے جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل تو قاضی فضیر ایاز کا قول کہ ایک بدرتی انسان سو باتیں آپ کو صحیح بتائے گا اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی بدعت آپ پر پھینکے گا وہ جال آپ پر استعمال کرے گا آپ پوری طرح اس کے چکر میں آ چکے ہوں گے اور اس کی بدعات کو قبول کرنے لگیں گے اس لیے جو علماء ربانیین ہیں ان سے رابطہ رکھیں تاکہ ان امراض کی تشخیص ہو ان امراض کی تشخیص ہو کیونکہ حق و باطل کے راستے قریب قریب ہیں شیطان بھی سرات مستقیم پر بیٹھا ہے اپنے مناحج اگر وہ پیش کرے گا تو سرات مستقیم سے ہٹا کر پیش نہیں کرے گا بلکہ اس کے خول میں لپیٹ کر پیش کرے گا خول شریعت کا ہوگا اور اس کے اندر غذا اس کی اپنی ہوگی اور یہ دھوکے کی احساس ہے یہ دھوکے کی احساس ہے تو اس کی تشخیص کون کرے گا اس کی تشخیص علم نافع کے ذریعے ممکن ہے علم نافع کے ذریعے تو اول و آخر ایک طالب علم ہو مدرس ہو شیخ ہو عالم ہو عامی ہو آجر ہو تاجر ہو مستاجر ہو سب کی نجات کا محور علم نافع ہے علم نافع تو مدارس کے ساتھ تعلق ان کی خدمت اور علم کے پروگرام دروس کتب پڑھنا پڑھانا قاد اللہ الرسول بس یہ ہماری حفاظت کا عظیم قلعہ ہے اس علم نافع کے ساتھ تعلق پیغمبر علیہ السلام نے فطروں کے دور کا بھی ذکر کیا بے تحاشا فطرے ہوں گے اور لوگ ان کی لپیٹ میں آ جائیں بچے گا کون یہ ابو دعوت تیالسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ حشاہ اللہ العلم اللہ جس کے پیٹ کو جس کے باطن کو علم سے بھر دے گا وہ بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا تو علم بھی نجات کی اساس ہے مگر اس کے طرق اس کی بنیادیں بالکل صحیح سمت بھی ہونی چاہیے اصول اور قواعد جو محدثین نے اپنائے اختیار کیے اور وہ سارے قواعد کتاب و سننے سے مستفاد اور ماخوذ ہیں اس سے باہر نہ نکلیں سلفی مناہج جو علماء سے رابطہ ہو سماع علم ہو عمل ہو اس کو ادا نشر کرنے کی حرص ہو اور نیت اور جذبہ ہو تو یہ کامیابی کے راستے ہیں آج کے اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع اور عمل سالے کے منہج پر قائم رکھے یہ مدارس قائم و دائم رہیں ان مدارس کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اور بھی الحمد یہاں سینکڑوں بچے اور بچیاں علم نافع حاصل کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں اور ایک بڑے محدود سے میزانیہ کے ساتھ بجٹ بڑا محدود ہے اور کام بہت ہو رہا ہے اس کام کو قائم رکھیں جاری مسائی رکھیں انشاءاللہ یہی ہماری عاقبت کے سنورنے کی ایک قوی احساس ہوگا اللہ پاک سے توفیق کی صدا ہے حقیقت یہ ہے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے نام پر عالم دین اور شیخ شیخ عبد ساجد حافظ اللہ کا خطاب ہے میں نے لاہور میں آپ کا خطاب سنا بڑا متاثر ہوا اور آج بھی سننا چاہتا تھا مگر آج ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا اور ان کے جنازے کی نماز ہے ابھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچنا ضروری ہے آپ پوری لگن کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں اور استفادہ کریں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور میں اپنے اس فاضل شہد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایک سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے اللہ رب العزت آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں رحمتوں سے بھر دے اور اس کا صلاح عطا فرمائے اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما دے اور یہ سب کچھ قبول فرما لے اخلاص کی بنیاد پر سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی اخولا اقولی حادہ علی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین